اے آمان والو غیروں کو اپنا رازدار نہ بنا وہ تمہاری برائی میں کمی ناؤ کرتے ان کی آرزو ہے جتن ایزا پہنچی بر ان کی باتوں سے جھلک اٹھا اور وہ جو سوئی میں چھپائے ہیں اور بڑا ہے ہم نی نشانیاں تمہیں کھول کر سنا دیں اگر تمہیں عقل ہو